بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز ڈسکس کر رہا تھا کورس مکمل ہو گیا ہے آج لیکچر 45 ہے لاسٹ لیکچر ہے اس میں ساری چیزیں ہم ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے جب میں لیکچر تیار کر رہا تھا تو میرے ایک جونیئر کلیگ آئے وہ کہتے ہیں کہ سر آج آپ کا امتحان ہے آپ نے ساری چیزیں جو پڑھائی ہیں 44 لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں کیسے کور کرتے ہیں آپ نے نوٹس نہیں دیکھنے ہیں آپ نے کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں لگانی ہے آج باتیں کرنی ہے تو میرا ان کو جواب تھا کہ میرا امتحان تو اس دن ہوگا جس دن سارے بچے امتحان دے لیں گے اور ان کا رزلٹ آئے گا تو ایک ٹیچر کا امتحان اس دن ہوتا ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے کسی بھی کسان کا پھل اس وقت ملتا ہے جب کہ فصل تیار ہوتی ہے کسی بھی زمیندار کا جس کے پاس باغ ہے اس وقت مزہ آتا ہے کہ پودا تو لگا دیتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ پودا پھل دیتا ہے یا نہیں دیتا تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے آپ نے اور کتنا کام کیا ہے جی جناب آج کا لیکچر جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر ریویژن کے اوپر ہے آپ نے کاپی پینسل نہیں کھولنی ہے آپ نے بالکل کام نہیں کرنا ہے صرف سننا ہے اور اپنی میموریز کو ریوائو کرنا ہے ریفریش کرنا ہے چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا ہے کتنا کچھ کور کر لیا ہے کیا پڑھ رہے تھے ہم ڈفرینشیل اکویشنس لیکچر نمبر 45 اور یہ دیکھیے کہ ہم نے اس دوران کتنے سیگمنٹس کیے دو آپشن ہو سکتے تھے میرے لیے ریوائز کرنے کے لیے پہلی آپشن یہ ہو سکتی تھی کہ میں لیکچر بائی لیکچر آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے لیکچر میں ہم نے کیا کور کیا سیکنڈ میں اور 45 لیکچر میں اور ایک ایک منٹ ہر لیکچر پہ میں لگاتا تو 45 فائیو منٹس کمپلیٹ ہو جاتے لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کے بجائے کہ لیکچر کی بات کریں ہم کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں لیکچر تو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں نا لیکن کانسیپٹ وہی رہتے ہیں اسی طرح سے رہتے ہیں اور اسی پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے جی جناب پہلا ٹاپک ہم کیا کر رہے ہیں we are revising we are something up ہر چیز جو کچھ بھی پڑھی ہے آج دوہرا دیتے ہیں جلدی سے کوکلی ایک برین ویو آئے گی اور ایک فلیش کی طرح سے چلی جائے گی کسی وقت شام کے وقت رات کے وقت جب آپ لیٹیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ زندگی کی ایک فلم چلتی ہے بڑی جلدی سے آج رات کو جب آپ لیٹیں تو آپ ایسا کیجئے گا کہ یہ جو فلم چلائی ہے ہم نے ساری کے ساری آپ اس کو چلا کے دیکھیں one two three four five six up to forty five lectures ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو ہم کرتے ہیں اب ٹوٹل سمنگ اپ یا ٹوٹل ریویژن کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا جی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے ڈفرینشیل اکویشن سے جی ڈفرینشیل اکویشن کی بات کی تھی میں نے آپ سے ڈفرینشیل اکویشن کیا ہوتی ہیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ڈفرینشیل اکویشن جو ہمارے پاس جس کے اندر d y by d x ہے ایک اکویلٹی موجود ہے اس کو ہم ڈفرینشیل اکویشن کہتے ہیں ڈفرینشیل اکویشن دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک پارشل ڈفرینشیل اکویشن اور ایک آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن ہمارے جو ٹاپک تھے وہ سارے کے سارے آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن کے تھے ہم نے پارشل ڈیفرنشیل اکویشن یہاں پہ نہیں پڑھی کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو کسی وقت پارشل ڈیفرنشیل اکویشن بھی پڑھ لیں گے لیکن ہم نے آرڈنری ڈیفرینشیل اکویشن پڑھی اس کو ہم نے کلاسیفائی کیا دو تین حصوں میں ہم نے بتایا کہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن کا آرڈر کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر d y by d x operator موجود ہے d two y by d x square بھی آپریٹر موجود ہے d cube y by d x cube بھی موجود ہے تو ہم کہتے ہیں جس کے اندر highest order of the operator موجود ہے وہ اس ڈفرینشیل اکویشن کا آرڈر ہوتا ہے ٹھیک بات ہو گئی نا یعنی کہ آرڈر کیا ہوا کہ اگر کسی بھی ڈیفرنشیل اکویشن میں جو ہائیسٹ آرڈر آف ڈیریویٹو موجود ہے وہ اس ڈیفرنشیل اکویشن کا آرڈر کہلاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اگر آپ کے پاس d y by d x موجود ہے اور یہ ہول اسکوائر موجود ہے d y by d x whole cube موجود ہے تو یہ اس طرح کی اکویشن کیا کہتے ہیں تھرڈ ڈگری کی فورتھ ڈگری کی ففتھ ڈگری کی ہم نے یہاں پر لینئر ڈیفرنشیل اکویشن پڑھی ہیں ہم نے وہ ڈفرینشیل اکویشنس یہاں پہ نہیں کور کی جس کے اندر ہائر ڈگریز ہے تو جناب ہم نے ڈیفرنشیل اکویشن کو اس طرح سے کلاسیفائی کر دیا پارشل ڈفرینشیل اکویشن اور آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن یہ ہم نے کور کیا اس کے بعد آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن کو دو حصوں میں کر دیا اور first degree and higher degree first degree کو ہم نے کور کیا ہائر ڈگری کو ابھی نہیں پڑھا تو ہم نے جتنی بھی چیزیں کی ہیں یہ فرسٹ ڈگری کی ڈیفرنشیل اکویشن کے بارے میں کی ہیں اس کے بعد فردر ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا تھا جس کا آرڈر کے بارے میں یعنی کہ اس کا آرڈر کیا ہے فرسٹ آرڈر ہے سیکنڈ آرڈر ہے تھرڈ آرڈر ہے اس کو ہم نے کیا کیا دو حصوں میں توڑ دیا دو حصوں میں توڑنے سے کیا مراد ہے کہ پہلے ہم نے کیا کہ differential equation of first order اب ڈیفرنشیل اکویشن جب فرسٹ آرڈر اس کے اندر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ڈفرینشیل آپریٹر ہے یہ d y by d x ہے یعنی d two y by d x کو نہیں ہوگا d cube y by d x cube بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس simple d y by d x ہے اور ایک اکویشن ہے یہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن سادہ سی ہے سیدھی سی ڈیفرنشیل اکویشن ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو کیسے سالو کرتے ہیں تو پہلا جو سیگمنٹ تھا ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں ریئلی really, تو وہ تھا فرسٹ آرڈر ڈیفرینشیل اکویشن ان ڈیفرنشیل اکویشن کو لینے کے بعد ہم نے سالو کیا تھا ہاں جی بات کہاں تک پہنچ گئی بات پہنچ گئی کہ فرسٹ آرڈر کی ڈیفرینشیل اکویشن ہم نے ڈیفائن کر دی ہم نے اس کو کیسے سالو کیا تھا اس کو سالو کرنے کے لیے کئی طریقہ کار تھے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ چار طریقے ہیں جس سے آپ کسی بھی فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کر سکتے ہیں ان چار طریقہ کار کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے سب سے پہلے ویریبل سیپریبل میتھڈ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کیا کرنی ہے آپ نے ڈیفرنشیل اکویشن کو دیکھیں فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے دیکھیں کیا ویریبلس کو الگ الگ کر سکتے ہیں جی اگر ویریبلس کو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی اس کو دونوں سائڈ کو الگ الگ ایک سائڈ پہ وائی ویریبل رکھ لیں ایک سائڈ پہ ایکس ویریبل رکھ لیں دوسرے لفظوں میں ایک سائڈ پہ ڈیپینڈنٹ ویریبل دوسرے پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں جواب آ جائے گا ٹھیک ہے دوسری جو فارم تھی ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن کی اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس یہ کس طرح کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے آپ کے پاس تھا d y by d x to f x y اوپر جی ایکس وائی لیکن یہ ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن ہونی چاہیے جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر اور نیچے دونوں کے دونوں ہوموجینئس فنکشن کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائی کریں اس کے اندر ہم نے کیا آپ کو بتایا کہ اگر اس قسم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے تو آپ کیا کریں y is equal to v x ایک سبسٹیوشن کر لیں جس میں d y by d x equal to v plus x d v by d x ٹھیک ہے یہ ہم نے ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن سالو کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا جناب یہ differential equation homogeneous senior differential equation جو تھی میں نے آپ کو اس کو سالو کرنے کا طریقہ بتایا ٹھیک ہے جس کے اندر is equal to v x اور d y by d is equal to v plus x d v by d x substitute کرتے تھے اب بہت ساری اکویشن جو ہوتی ہیں وہ ہوموجینئس لگتی تو ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں کچھ اس قسم کی ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہیں جو کہ ریڈیوس کی جا سکتی ہیں ہوموجینئس فارم کے اندر اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ سبسٹیٹیوشن کر لیں وہ سبسٹیٹیوشن کیا تھی y is equal to y plus h اور x is equal to x plus k یا y is equal to y plus k اور x is equal to small x plus h وہ سبسٹیٹیوشن کریں گے وہی فارمولا لگائیں گے اس کو سالو کریں گے یہ اکویشن کون سی تھیں یہ equation reducible to homogeneous form تھی جب یہ ہم نے ڈیفرنشیل اکویشن کمپلیٹ کر لی تو ہمارے پاس ایک اور طرح کی ڈیفرنشیل اکویشن آئیں جو لکھی جاتی تھی m d x plus n d y is equal to zero ٹھیک ہے m d x plus n d y is equal to zero تو ہم کیا کرتے تھے اس کو ایم کو الگ کر لیا کرتے تھے این کو الگ کرتے تھے ایم کو ڈیفرینشیٹ کرتے تھے ود رسپیکٹ ٹو وائی اور این کو ڈیفرینشیٹ کرتے تھے ود رسپیکٹ ٹو ایکس ٹھیک ہے یہ دیکھیے گا غور سے کہ کس چیز کو آپ ایم لیتے ہیں کس چیز کو این لیتے ہیں یہ کوئی ویری ویل ڈیفائنڈ ایکزیکٹ نہیں ہے ایم اور این آربیٹری ہے کچھ لوگ لیمڈا میو لے لیتے ہیں کچھ لوگ اور لے لیتے ہیں لیکن m d x plus n d y تو ایم کو ڈیفرینشیٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو وائی اور این کو ڈیفرینشیٹ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو ایکس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پارشل ڈیریویٹو کی بات کر رہا ہوں partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n respect to x دونوں برابر ہونے چاہیے تو آپ کے پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن ہے اور اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ ہمارے پاس ایکزیکٹ ڈیریویٹو کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ڈی ایف کوئی ایک فنکشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس فنکشن ایکس اور وائی میں if you are given a function f is equal to f of x y then d f total derivative of f is equal to partial derivative of f respect to x into d x plus partial derivative of f respect y y d یہ ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے اس فارم میں ہم کنورٹ کرتے ہیں اپنی اکویشن کو اور اس کے کے بعد انٹیگریٹ کر جواب لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے چلتے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انیشیل ویلو پرابلم کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے پاس کچھ کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہیں انیشیل کنڈیشن وغیرہ دی ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آتا ہے اس کو ہم ایک پیرامیٹر کہتے ہیں اور وہ اس وقت ایلیمنیٹ ہوتا ہے اس وقت ہم اس کی ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں جب ہمارے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہیں نارملی ہمارے پاس جنرل سولوشن آتا ہے لیکن جس وقت انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن آتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہم نے انیشیل ویلو پرابلم کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ایکزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں بتایا لیکن بعض وقت اکویشن جو ہوتی ہیں وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب بعض وقت اکویشن جو ایکزیکٹ نہیں ہے تو اس کو ہمیں کیسے ایگزیکٹ بناتے ہیں جی ہم کسی چیز سے اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں کسی ایک فیکٹر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس فیکٹر سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس اکویشن کو ہم ایگزیکٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر ہے جی ایکزیکٹ اکویشن کی بات ہو گئی انٹیگریٹنگ فیکٹر کی بات ہو گئی انٹیگریٹنگ فیکٹر کے کیلکولیٹ کرنے کے کئی طریقے کار ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایم اور کس طرح کے ہیں وہ کنڈیشنز ہیں تین چار میں نے بتائی تھی ان کو آپ یاد کیجیے گا جب یہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کا طریقہ کار سیکھ لیا تو ہمارے پاس ایک اور اکویشن آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لینئر ڈیفرنشیل اکویشن یہ لینئر ڈیفرنشیل اکویشن جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ہے d y by d x d y by d x plus p y is equal to q جس میں پی اور کیو جو دونوں کے دونوں ہیں فنکشن ہیں کس چیز کے فنکشن ہیں ایکس کے فنکشن ہیں یہ خیال رکھیے گا d y by d x plus p y is equal to q اب آپ کیا کریں پی کو الگ کر لیں کیو کو الگ الگ کر لیں آپ نے بالکل الگ الگ کر لیا اور پی کو آپ نے کیا کرنا ہے انٹیگریٹ کرنا ہے یعنی کہ integral of p d x پھر اس کے بعد e to the power integral p d x معلوم کرنا ہے یہ اس اکویشن کا انٹیگریٹنگ فیکٹر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے integrating factor of this very linear equation اب اس لینئر اکویشن کو جو ہم d y by d x plus p y is equal to q کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کو ہم لینئر اکویشن کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے جب انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیں تو آپ کے پاس جواب اسٹریٹ اوے آ جائے گا اسٹریٹ اوے سے کیا مراد ہے اسٹریٹ اوے سے مراد ہے کہ ہمارے پاس y the power integral p d x is equal to big integral of q into e to power integral p d x d x یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا اس کو انٹیگریٹ کر لیں تو جناب لینئر ڈیفرنشیل اکویشن کو بھی سالو کر لیں گے اب لینئر ڈیفرنشیل اکویشن یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہیں بہت ساری اکویشن ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر خود تو لینئر نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو کیا کریں گے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کس چیز میں آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں into linear form transform کر سکتے ہیں آپ کو سبسٹیٹیوشن کریں اس قسم کی ایک اکویشن میں نے بتائی تھی برنالج اکویشن ٹھیک ہے نا یاد ہے نا برنالج آپ کا نام جی آپ کیا کریں گے کہ آپ اس میں سبٹیٹیوشن کریں گے اور اس کو ٹرانسفارم کر دیں گے ٹو لینئر فارم اور پھر یہی طریقہ کار لگا لیں گے تو جناب یہ ہم نے چاروں چیزیں جو ہیں پڑھی variable separable form homogeneous form exact form and also the linear form یہ ہمارے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے طریقہ کار تھے ہم نے سالو کرنے کا طریقہ کار پڑھ لیے سمجھ لیے کہ کیسے سالو کرتے ہیں اب جب چیزیں ہمارے پاس آ جائیں ٹولس آ جائیں ہتھیار آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں آگے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جی اب کیا کریں ڈیفرینشیل اکویشن کو اپلائی کریں ڈیفرینشیل اکویشن کو دیکھیں کہ پریکٹیکل لائف میں یہ کہاں پہ استعمال ہو سکتی ہیں پریکٹیکل لائف سے کیا براد ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مسئلے آ رہے ہیں دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کہیں بزنس ہو رہی ہے کہیں کوئی چیز خراب ہو رہی ہے کہیں کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے یہ ڈفرینشیل اکویشن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے کیا کریں گے ہم پرابلم کو دیکھیں گے اسٹڈی کریں گے اس کو فارمولیٹ کریں گے فارمولیٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شاید وہ ڈفرینشیل اکویشن کی فارم میں پرابلم کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کا سالو کر لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ایسے پرابلم ہے جس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے تو ہمارے پاس linear differential equation of first order آ جائے لیکن یہ صاحب تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ اسپیلنگ جان کے غلطی سے نہیں ہے جان کے لکھی ہے ویریبل کی اسپیلنگ آپ ٹھیک کر لیجیے گا میں نے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کھٹکتا رہے آپ تیار رہیں جی ویریبل کی اسپیلنگ بالکل صحیح آپ نے بتایا V A R I A B L E اس کو آپ اپنے اس کے اندر کریکٹ کر لیجیے گا چیک کر لیجیے گا تو یہ ویریبل سیپریبل جو میں نے لکھا ہوا یہاں پہ وی اے آر اے کوئی بات نہیں وی اے آر آئی اے ہے ٹھیک ہے اس کو چینج کر لیں اب آتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ویسے بھی غلطی ہے تو آگے چلتے ہیں جناب نیکسٹ سلائڈ کیا آ گئی ہمارے پاس جی نیکسٹ سلائڈ آپ کے پاس کیا آئی ایپلیکیشن کے بارے میں اب جو ایپلیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہے گروتھ اینڈ ڈکے یہ ہمارے پاس چار پانچ اپلیکیشن ہم نے کور کی تھیں چار پانچ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں یہ ان کے بارے میں ہے ہم نے اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں اپنے آپ اپنے ذہن پہ زور دیں تو کیا کیا چیزیں کور کی تھیں کچھ یاد ہے یا نہیں یاد ہے جی بالکل یاد ہونے چاہیے جس میں میں نے بتایا تھا خدا نا خاص تھا کوئی ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا کہ برف کو لے کے آتے ہیں کمرے میں کچھ عرصے کے بعد وہ پگھل جاتی ہے کتنے عرصے کے بعد پگھل جاتی ہے پھر ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے پاکستان کی پاپولیشن تو بڑھ رہی ہے نا اور کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے گروتھ ریٹ 2.3 کہتے ہیں کچھ لوگ 2.4 کہتے ہیں کچھ 3 کہتے ہیں وہ جناب اس میں دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے بتایا تھا کہ نیوکلیئر اس کے اندر کچھ ڈکے ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کوئی آپ کے پاس ہاف لائف ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی وہ وہاں سے ڈکے ہونا شروع ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کچھ الیکٹرک سرکٹ کے بارے میں بتایا تھا کچھ لاجسٹک کے بارے میں بتایا تھا مثال کے طور سے حج کا آپریشن ہے اتنا بڑا آپریشن ہے اس میں کیا ہے لوگ آتے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے ان کے رہنے کا بندوبست کرنا ہے ان کے پینے کا بندوبست کرنا ہے اور دوسری یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنی ہے ذرا سوچیں ایک کوئی شہر لے لیں اپنا بڑے سے بڑا شہر لے لیں لاہور Karachi Peshawar Islamabad Rawalpindi whatever it is میں اگر آپ دیکھیں کوئی تیس لاکھ پینتیس لاکھ لوگ پینتیس لاکھ لوگ آ جائیں تو کیسے مینج کریں گے کر دیتے ہیں لوگ ارینج کرتے ہیں اس کی بھی یہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن کی کچھ اپلیکیشنس ہے تو جناب اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے growth and decay population growth ہے اس کو بھی آپ ڈفرینشیل اکویشن میں ٹرانسفارم کر کے سالو کر سکتے ہیں آپ ریٹ بتا سکتے ہیں اس ریٹ کے ساتھ پاپولیشن کتنی ہوگی اس کی فور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بتا سکتے ہیں کہ جتنی جب پاپولیشن ہو جائے گی تو آپ اس کو کیسے مینج کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس گروتھ اسی طرح سے کوئی چیز ڈکے ہو رہی ہے ڈکے سے کیا مراد ہے آپ کے پاس خدا نہ خاصا کوئی وبا پھیل گئی لوگ مرنے شروع ہو گئے تو کس طریقے سے کس ریٹ سے مر رہے ہیں تو بس تخوار کرنی چاہیے لیکن اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کو کیسے چیک کیا جائے یا لوگ اس سے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں افریقہ میں ایک بیماری پھیل رہی ہے نا میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن وہاں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ کس طریقے سے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں تاکہ اس کے لیے ویکسین ارینج کیا جائے ان کی ٹریٹمنٹ کا ارینجمنٹ کیا جائے تو یہ جناب growth and decay carbon dating کسی وقت کوئی چیز آپ کو پڑی ملتی ہے فوسل پڑا ملتا ہے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنے لاکھ سال پرانا ہے ٹھیک ہے کوئی پتھر خاص طرح کا ملتا ہے آپ کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس پروسیس سے گزر کے آیا کتنا عرصہ لگا ہے ہڈیوں کے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ چیک کرتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ کتنا پرانی یہ چیز ہے تو یہ جناب کاربن ڈیٹنگ کی بات ہوئی اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا نیوٹنس لا آف کولنگ کیے تھے ٹھیک ہے نا نیوٹنس لا آف کولنگ کیے تھے میں نے لا آف کولنگ لکھا ہوا ہے جگہ کی وجہ سے لیکن that is law of cooling آپ نے کنٹرول کرنا ہے ٹیمپریچر دیکھنا ہے کوئی چیز لائی کمرے کے اندر کتنی دیر کے بعد ٹھنڈی ہو گئی کتنی دیر کے بعد گرم ہو گئی آپ کا کوئی باس ہے بہت غصے والا ہے وہ گرم گرم کھانا چاہتا ہے آپ چیک کر لیں گے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ کھانا جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا ہم لوگ تو بڑے شوقین ہیں نا گرم گرم روٹی کھانے کے تو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد تندور سے نکلنے کہ روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی گرمی میں مشکل ہوتی ہے سردی میں تو ایک سیکنڈ کے اندر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد الیکٹرک سرکٹ کی ہم نے یہاں پہ مثال نہیں لی تھی الیکٹرک سرکٹ جو زیادہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا وہ ہائر آرڈر میں کیا تھا لیکن الیکٹرک سرکٹ خاص سمپل طرح کے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فارمولیٹ کریں تو وہاں پہ بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن آئے گی وہ لینئر ڈیفرنشیل اکویشن آئے گی اور لاسٹلی ہمارے پاس کیا ہے جی لاجسٹک اکویشن ہے یہ جو لاجسٹک اکویشن ہے جیسے میں نے بھی ایکسپلین کیا تھا حج کی مثال دی تھی کہ آپ نے کوئی چیز ارینج کرنی ہے کسی جگہ پہ بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو وہاں پہ کھانے کا کیسے ارینج کرنا ہے کسی جگہ پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ نے لاجسٹک کیسے پرووائڈ کرنی ہے تو اس کو اگر اس طرح کے پرابلم کو فارمولیٹ کریں گے تو وہ ایک لینئر ڈیفرنشیل اکویشن بن جائے گی اور اس کے اندر آپ اس پیٹرن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو ارینج کر سکتے ہیں تو یہ مختلف اپلیکیشنس ہیں میں نے تھوڑی سی اپلیکیشن بتا دی لیکن آپ دیکھیے گا کسی کتابوں کے اندر اور کتابوں میں پڑھیے گا تو بہت ساری ایگزامپلس اور ملیں گی ایک چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ میں نے ایک کتاب فالو کی ہے ٹھیک ہے مسٹر زل کی کتاب ہے اس کو میں نے فالو کیا ہے اسی کے بیس پہ سارے لیکچر نوٹس بنائے ہیں اسی کے بیس کے اوپر میں نے آپ کو جو بھی ٹرانسپیرنسی بنا کے دیے انہی کی کے بیسس کے اوپر ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہوں میں کہ آپ اگر زل کی کتاب لے لیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگی لیکن یہاں پر اکتفا نہ کریں آپ کیا کریں اس کو اور بھی کتابیں لیں پڑھیں لیکن میں نے فالو کیا اس لیے کہ آپ کو بھاگنا نہ پڑے جو میں کتاب ریکمینڈ کروں وہ آپ کو آسانی سے مل جائے یہ کتاب ہے اسی میں سے میں نے لیکچر نوٹس بنائے ہیں اسی میں سے میں نے ٹرانسپیرنسیز بنائی ہیں اسی میں سے میں نے ایگزامپلس کی ہیں اور اسی میں سے میں نے ایکسرسائز دی ہیں لیکن آپ ضرور دوسری کتابیں دیکھیے گا جو بھی کتاب آپ کو مل جائے میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں تو اس کتابوں کو ضرور فالو کیجیے گا تو جناب جب ڈیفرینشیل اکویشنس کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ڈفرینشیل اکویشنس بنتی کیسے ہیں ہم نے کہا کہ یہ فیملی آف کروز ہیں یعنی d d y y by x plus p is equal to q اس کو ہم نے سالو کیا سالو کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ y is equal to c one thing آ جاتا ہے اب یہ سی ون کی جب ویلوز آپ چینج کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس مختلف قسم کے کروز بنیں گے ٹھیک ہے یہ سی ون کی ویلوز مختلف چینج کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس مختلف کروز بنیں گے ان کو کہتے ہیں ہم فیملی آف کروز یعنی اکویشن کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں ultimately they represent the family represent the family of curves اب اگر آپ کے پاس کریں is equal to m x plus c ایک اسٹریٹ لائن دی ہوئی ہے نا تو آپ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کیسے d y by d x is equal to m یعنی ڈیفرینشیٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا d y by d x equal to m اب یہ کیا چیز ہے یہ ایک سمپل سی لینئر فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے پھر آپ لے لیں d y by d x is equal to four x plus y یہ بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے لیکن ہم نے پھر آپ کو بتایا تھا جب کہ ڈفرینشیل اکویشن ڈرائیو کرنے کا طریقہ کار اور پھر ہم نے فیملی آف کروس کی بات کی تھی پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک کرو دیا ہوا ہے یا کوئی ایک فنکشن دیا ہوا ہے وہاں سے کیسے آپ ڈفرینشیل اکویشن بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ کار بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ ڈفرینشیٹ کریں اس کے بعد دوسری دفعہ ڈفرینشیٹ کریں یہ کانسٹنٹ کو لمنیٹ کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا m m I I right wrong یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن دیا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈیفرنشیل اکویشن بنا سکتے ہیں ڈیفرنشیل اکویشن کا سولوشن وہی آئے گا جو اس فنکشن سے ڈیفرنشیل اکویشن بنے گی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریجیکٹریز یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا نیکسٹ جی آرتگنل ٹریجیکٹریز کیا چیز ہے یہ آرتگنل ٹریجیکٹریز کیا ہے اگر آپ کے پاس دو کروز دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا دو کروز ہیں آپ کے پاس اور دونوں کو ڈرا کریں اور دونوں کسی پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کریں ہو سکتا ہے نا پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ جائے گا اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ دونوں کو دونوں کی ٹینجنٹ معلوم کریں یعنی ایک کرو کا بھی ٹینجنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ اور دوسرے بھی کرو کا ٹینجنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ تو آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کے یہ پرپینڈیکولر ہوں گے اگر ٹینجنٹ اس point of point of intersection پہ دو کروز کے پرپینڈیکولر ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ they are orthogonal to each other یعنی ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہے اس کو کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس ایک دیا ہوا کرو تو دوسرا کرو معلوم کرنا بڑا آسان ہے d y by d x وہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں that is equal to minus one over other thing کیا کہا میں نے یعنی کہ اگر ایک کا سلوپ پتا ہے تو دوسرے کا سلوپ معلوم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ that will be equal to minus one by m تو یہ جناب بڑی چھوٹی سی ڈسکشن تھی بڑا چھوٹا سا آرٹیکل تھا جس کو ہم نے بڑی جلدی سے کور کیا تھا یہاں پر بھی جلدی سے کور کرتے ہیں آگے چلتے ہیں جی آگے چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اب ہمارے پاس ٹاپک کیا ہے نیکسٹ تھا ہائر ہائر آرڈر آرڈر سے کیا مراد ہے کہ ڈفرینشیل اکویشن اب اس کے آپ کے پاس جو ہوگی اس کا آرڈر دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے اب ہمارے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے پابندیوں سے آزاد ہیں ہم d cube y by d x cube کر سکتے ہیں d four y by d x four کر سکتے ہیں and so so on forth up to the last d n y by d x to the power n infinite order کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہمیشہ فائنائٹ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس nth آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن بھی ہم نے کور کی ہے اور وہ چیزیں ہم نے ساری کے ساری یہاں پہ اینالائز کی ہیں ڈسکس کی ہیں ایگزامپلس کی ہیں بہت ساری کور کی ہیں تو جب ہائر آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ہم نے دو حصوں میں بانٹ دیا تھا ہم نے کیا کیا تھا دو حصوں میں بانٹ دیا تھا ہائر آرڈر کو ایک وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس اور ایک وتھ ویریبل کوفیشنٹس تو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا سارا کانسٹنٹ کوفیشنٹس کیا مراد ہے مثال کے طور سے آپ کے پاس ایک ڈیفرنشیل اکویشن ہے a d y by d x plus b sorry a d two y by d x square plus b d y by d x plus c y is equal to right hand side پہ کوئی چیز بھی ہے فنکشن ہو سکتا ہے زیرو بھی ہو سکتا ہے ونس اگین کس قسم کی a d two y by d x square plus b d y by d x plus c y is equal to c sine x یہ آپ کے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اس میں اے بی سی جو کوفیشنٹس ہیں ڈفرینشیل آپریٹر کے یہ کانسٹنٹ ہونے چاہیے تو یہ پہلی کیٹیگری ہے ہائر آرڈر کے اندر ٹھیک ہو گئی بات اب ہم ڈسکس کرتے ہیں differential equation with constant coefficients اور اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے دو حصوں میں فردر ڈیوائڈ کر دیا ایک کو کہتے ہیں ہم ایک کو کہتے ہیں ہم نان جی جناب اب اور نان ہوموجینس کی بات کرتے ہیں ہوموجینس اور نان میں کیا فرق ہے ہوموجینس بڑی سمپل سی بات ہے اکویشن دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ زیرو نظر آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے ہوموجینس اکویشن اس کو سالو کریں سالو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ڈفرینشیل اکویشن لیں آگزلری اکویشن بنائیں اس کے روٹس معلوم کریں جب روٹس آ جائیں تو آپ سولوشن لکھ دیں یہ آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا ٹھیک ہے نا خالی ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن کا اب جب آتی ہے آپ کے پاس نان ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن تو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کس قسم کی مشکل پیش آتی ہے وہ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس جب نان ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن آتی ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ساری differential equation right hand side پہ بھی ایک فنکشن ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا تھا اس کو کیسے ٹیکل کیا تھا ہم نے کہا تھا دو حصوں میں کر لو پہلا حصہ یہ کرو کہ یہ جو نان ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈیفرنشیل اکویشن بنا دیں ٹھیک ہے جب ایسوسیڈ ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن بن گئی اس کو آپ سالو کر لیں بھول جائیں آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی چیز ہے اس کو سالو کر لیں اس کا آپ سولوشن نکال لیں یہ آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا اس سولوشن کو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیمنٹری فنکشن بن گیا کس کا کمپلیمنٹری فنکشن بن گیا نان ہوموجینئس ڈیفرنشیل اکویشن کا non homogeneous linear differential equation کا non homogeneous linear differential equation with constant coefficients تو یہ آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن بن گیا اس کے بعد کیا کرتے ہیں اب آتی ہے جناب نان ہوموجینس اکویشن اس کا پرٹیکولر انٹیگریل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ گیا ایک complementary function plus particular integral ہم نے آپ کو بتایا کمپلیمنٹری فنکشن کیسے معلوم کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں بتایا کہ پرٹیکولر انٹیگرل کیسے معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو تین طریقہ کار بتائے تھے ایک سپر پوزیشن پرنسپل کے ساتھ یعنی یہ کہاں تھا میتھڈ آف انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ اس کے اندر دو طریقہ کار ہم نے بتایا تھے اور اس کے بعد ہم نے ایک ویریشن آف پیرامیٹر کا طریقہ کار آپ کو بتایا تھا پیرامیٹر جو میں نے بتایا تھا کہ ہر طرح کے فنکشنس کے لیے ہولڈ کرتا ہے لیکن جب انڈیٹرمنٹ ہے وہ کچھ چار طرح کے فنکشنس اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کے لیے وہ ہولڈ کرتا ہے وہ چار فنکشنس کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پالینومیل فنکشن دیا ہوا ہو ٹھیک ہے نا پالینومیل فنکشن سے مراد ہے کہ x square plus x plus one one دیا ہوا ہے یا خالی ایکس کیوب دیا ہوا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپونینشیل فنکشن ہے e ہے e e to to the the power power a x x four ہے کچھ بھی دیا ہوا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ یا sine a x cos a x دیا ہوا ہے تو یہ پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے طریقہ کار چوتھی جو چیز تھی وہ کیا تھی انڈیٹرمنٹ میں وہ آپ کے پاس کہ اگر کمبنیشن آف ان سب کے دیا ہوا دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں پرٹیکولر انٹیگرل آپ معلوم کر سکتے ہیں انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ طریقے سے اگر آپ کے پاس چار طرح کے فنکشن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیے ہوئے ہوں پہلے پالینومیل فنکشن دوسری چیز یہ ایکسپونیشل فنکشن تیسری چیز trigonometric function of sine cosine and lastly combination of کسی کے مثال کے طور سے e to the power x sine three x ہے تو بھی آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں اس کا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر فنکشن ہے مثال کے طور سے سائن انورس ایکس ہے سائن ہائپر بولک ایکس ہے تو شاید آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آئے گا سائن ہائپر بولک ایکس کو تو شاید آپ کنورٹ کر لیں ٹھیک ہے لیکن سائن انورس کو آپ کو کنورٹ کرنا مشکل ہوگا خیر تو یہ طریقہ کار ہم نے کیا کہا کہ ویریشن آف پیرامیٹر کے اندر ہم ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہم وہاں پہ سالو کر سکتے ہیں کسی طرح کا بھی ہمارے پاس فنکشن دیا ہوا ہوا تو جب ہم بات کر رہے ہیں ویریشن آف پیرامیٹرس کی تو ویریشن آف پیرامیٹرس میں ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے ہم کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کر لیتے ہیں فرسٹ کر لیں کہ یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے آپ کے پاس ایک سولوشن وائی ون آیا ایک دوسرا سولوشن وائی ٹو آیا تو آپ کے پاس جو complementary function y c is equal to c one y one plus c two y two اب ایسا کریں کہ سی ون اور سی ٹو کو یہاں سے نکال لیں اس کی جگہ ویریبل سبسٹیچیوٹ کر دیں یو ون اور یو ٹو اور دوبارہ سے اپنی اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں دیکھیں کہ سیٹسفائی ہوتا ہے وہاں سے کنڈیشن آ جائے گی آپ کے پاس یو ون یو ٹو وغیرہ کیلکولیٹ کر لیں گے انٹیگریشن وغیرہ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا جب یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ایک اور چیز آپ کو بتائی کہ اگر آپ کے پاس ایک سولوشن دیا ہوا ہے یو ون یا ایک سولوشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس وائی ون تو آپ سیکنڈ سولوشن کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ایک پورے کے پورا لیکچر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنا ہے سیکنڈ سولوشن اگر ایک سولوشن آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس جو چیزیں تھیں جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کمپلیمنٹری فنکشن اور پرٹیکولر انٹیگرل کیسے معلوم کرتے ہیں کیسے نکالتے ہیں یہ دو طریقہ کار میں نے آپ کو ابھی ایلیبوریٹ کیے ہیں دو طریقہ کار میں سے ہمارے پاس پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے ایک انڈرٹرمنٹ اور دوسرے طریقے کار ویریشن آف پیرامیٹرس یہ چیزیں کلیئر ہیں آپ کے ذہن میں ریفریش ہو گئی ہوں گی اور وہ فلم اسکرین چل رہی ہوگی جیسے آپ نے اگزامپل سالو کی تھی میرے ساتھ سالو کی تھی یا خود ایکسرسائز کی تھی ٹھیک ہے نا جی کلیئر ہے اگر کلیئر نہیں ہے تو رکتے ہیں اگر کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں میرا خیال میں آگے چلتے ہیں اور اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ اپنے نوٹس کو کنسلٹ کیجیے گا جناب آگے کا ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ what is the topic for the discussion now یا کیا ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا جی کیا چیز آ گئی ہمارے پاس ایپلیکیشن آ گئی کس طرح کی application simple harmonic motion damp harmonic motion and forced motion یہ تین طرح کی ہمارے پاس موشن ہے جو ہم نے بتایا کہ سیکنڈ آرڈر کی جو ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ یہاں پر اپلیکیبل ہوتی ہیں کیا مثال کے طور سے جب ہم نے سمپل ہارمونک موشن لی تھی جس میں ہم نے پینڈولم کی مثال لی تھی جس میں ہم نے اسپرنگ کی مثال لی تھی تو ہمارے پاس کیا اکویشن بنی تھی d two x by d t square plus lambda x equal to zero یا d two x by d t square to minus lambda x ہم نے اس کو سالو کیا تھا کیسے سالو کیا تھا طریقہ کار سے کون سے طریقہ کار سے جو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے تو سمپل ہارمونک موشن تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ کی سیکویشن تھی اس کے اندر نہ d y by d x تھا نہ آپ کے پاس وائی تھا ایک d two y by d x square یا d two x by d t square plus lambda x equal to zero یہ بڑی سمپل سی اکویشن تھی اس کو ہم نے سالو کیا تھا اس کا سولوشن معلوم کیا تھا اور اس کو ایک خاص فارم کے اندر ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ خاص فارم کیا تھی کچھ یاد ہے x equal to a cos یاد ہے یا نہیں یاد ہے a sine five t plus something like that yes دوبارہ سے میں بتاتا ہوں x is equal to a sine omega t plus five یاد آیا اسٹینڈرڈ فارم میں ٹرانسفارم کی تھی x is equal to a sine omega t plus five پھر اومیگا کی ویلو ہم نے معلوم کی تھی ہم نے اومیگا کو ڈیفائن کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے ٹائم پیریڈ کہا تھا ٹی از اکول ٹو ٹو پائی اوور انڈر روٹ سم تھنگ ٹو پائی اوور کیا تھا انڈر روٹ اومیگا اگر ڈی ٹو ایکس بائی ٹی ٹی اسکوائر از اکول ٹو مائنس لیمڈا ایکس ہے تو ٹی ٹائم پیریڈ از اکول ٹو پائی اوور انڈر روٹ لیمڈا اینڈ سو آن سو فورتھ فائی کی ویلو ہم نے معلوم کی تھی اور اس طریقے سے ہم نے ڈیفائن کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو تھی وہ ڈیمپڈ ہارمونک موشن تھی وہ کیا اکویشن تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیمپنگ فورس بھی ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ پینڈولم چلا رہے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ رک جاتی ہے اور وہ ہم نے کہا تھا کہ that is proportional to the velocity وہ اکویشن ہمارے پاس اب بن گئی تھی اس کے اندر ایک d y by d x کا بھی کمپونیٹ آ گیا تھا ٹھیک ہے نا اس کے اندر ایک ریٹارڈنگ فورس آ گئی تھی یہ بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں اس طریقے سے بالکل آئیڈیل انوائرمنٹ میں نہیں چلتی ہیں کچھ اپوزنگ فورسز بھی چل رہی ہوتی ہیں تو ہم نے یہ ڈیم موشن کی ایگزامپلس لی تھی وہاں پہ ہم نے سالو کیا تھا جب ڈیم موشن کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے فورس موشن کی بات کی تھی فورس موشن سے کیا مراد تھی ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک فنکشن آ گیا تھا یعنی کہ کیا ہے کہ ایک چیز رک رہی ہے مطلب اپوزنگ فورسز روک رہی ہیں اس کو اور جب اپوزنگ فورسز روک رہی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کوئی فورس لگا کے چلاتے ہیں مثال کے طور سے میں نے وہ پینڈولم کی مثال دی تھی کہ آپ تھوڑی سی دیر سے فورس لگا رہے ہیں اور وہ چل رہی ہے اس کے اندر ایک ایکسٹرنل فورس بھی ہم نے بتائی تھی ٹھیک ہے نا بتائی تھی اور ہم نے اس کو سالو کیا تھا تو پہلی جو دو ایگزامپلس تھیں جس میں سمپل ہارمونک موشن ڈسکس کیا تھا اور ڈیمڈ ہارمونک موشن تھا وہ ہمارے پاس ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن تھی اور یہ جو ہمارے پاس لاسٹلی فرسٹ موشن کی اکویشن تھیں یہ ساری کے ساری جو ہیں یہ آپ کے پاس نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کی ایگزامپل تھیں ان کی اپلیکیشن تھی ٹھیک ہے نا اب لیکن ان میں سب سے جو اہم کام ادا کیا ہے وہ نیوٹنس لا آف موشن نے کیا ہے F is proportional to A ٹھیک ہے نا یا f is equal to m a اس نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا ہے اسی کے بیسس پہ ساری اکویشن آپ کی ڈپینڈ کرتی تھی اسی سے ہم اکویشن ڈرائیو کیا کرتے تھے اسی سے ہم اس کو سالو کیا کرتے تھے تو یہ ہمارے پاس تین ایپلیکیشن تھی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی اس کے اندر ہم نے آپ کو کچھ اور ایگزامپل دی تھی جس میں الیکٹرک سرکٹ ڈیفائن کیے تھے الیکٹرک سرکٹ میں ایل سی آر سرکٹ یا ایل آر سی سرکٹ ہم نے بتائے تھے اور وہاں سے ان کی ویلوز وغیرہ کیلکولیٹ کی تھی اور الٹیمیٹلی کرنٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا بتایا تھا میں نے واپڈا کی مثال دی تھی واپڈا کی پاورز کی مثال دی تھی تو یہ اپلیکیشن میں نے بتایا تھا کہ ہر جگہ پہ پریکٹیکل لائف کے اندر ہوتی ہے آپ جب الیکٹرانک یا الیکٹرک سرکٹ پڑھ رہے ہوں گے نا تو اس کے اندر اس قسم کی اکویشنس آئی ہوں گی وہاں پہ آپ نے شاید رٹا لگا لیا ہوگا لیکن اب اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا بڑی آسانی کے ساتھ آپ سالو کر سکیں گے تو یہ جناب ہمارے پاس اپلیکیشن کی بات تھی اور یہاں تک ہم نے کور کر لیا تھا differential equation of higher order equation of higher order with constant coefficients یعنی کہ d two y by d x square d y by d x اور وائی کے جو ہیں وہ سارے کے سارے کانسٹنٹ ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نیا سیگمنٹ ختم ہو گیا تھا یہاں پہ اس کے بعد ہم نے دوسرا سیگمنٹ اسٹارٹ کیا تھا پھر بتاتا ہوں پہلا segment equation of first order second segment application of first order third segment higher order with constant coefficients ٹھیک ہے and the fourth segment higher order with variable coefficients ٹھیک ہے جی higher order with variable coefficients کی اب بات کرتے ہیں سلائڈ چینج کر دیں میرے خیال میں اور آتے ہیں ویریبل کی طرف جی ویریبل کی کی بات اب ویریبل میں کیا تھا ہمارے پاس ابھی جو ہمارے پاس ریسٹرکشن تھی جس یا d y by d x اس کے جو تھے تھے نا وہ اب ہم نے کہا کہ جو مرضی لگا دیں آپ اس میں ویریبل کافیشنٹ تو اس کے اندر پھر ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سی اکویشن دیکھی تھی جس کو ہم نے بہت زیادہ استعمال کیا تھا اور وہ کوشی آئلر اکویشن تھی ابھی آپ کی اسکرین پہ آتی ہے صبر کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں ویریبل کوفیشنٹ کیا چیز ہے ویریبل کوفیشنٹس ہمارے پاس اس کے اندر بھی دو طرح کی ڈیفرنشل اکویشن ہو سکتی ہیں ایک ہائر آرڈر کی نہیں سوری دو طرح کی ڈیفرنشل اکویشن ہو سکتی ہیں جس کے اندر ایک ہوموجینئس اور ایک نان ہوموجینئس تو ہوموجینئس کو پہلے ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی تھی اور وہی طریقہ کار اپلائی کیا تھا نان ہوموجینئس کے لیے یاد آیا اس کے لیے کیا طریقہ کار کیے تھے ہم نے ہم نے جناب تین طریقے کار کیے تھے پہلے اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ y is equal to x to the power m یاد آیا نہیں آیا بھائی یاد رکھا کرے نا is equal to to x the power m ہم نے کہا تھا ایک سولوشن ہوگا اور یہ سبسٹیٹیوشن کر کے ہم نے سالو کر لیا تھا اور ہمارے پاس جواب آ گیا تھا سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کیا تھا ہم نے دوسرے طریقے ہم نے کہا تھا کہ x is equal to eight the power z یہ چیزیں کی تھی نا ہاں بالکل یاد آ گیا جناب ڈسکس کرتے ہیں کوشی آئلر اکویشن یہ بڑی ایک اسٹینڈرڈ قسم کی ڈیفرنشیل ایکویشن تھی اس ڈیفرنشیل ایکویشن کو ہم نے سالو کیا تھا اس کے ہم نے طریقہ کار کیے تھے پھر اس کو ہم نے فردر ایکسپینڈ کیا تھا اور ہم نے جو طریقہ کار ابھی دونوں بتائے اس سے ہم نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی پہلا طریقہ کار کیا تھا y is equal to x to the power m substitution کریں اور اس کو سالو کریں اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس سولوشن آ جاتا تھا ایک سولوشن اگر آپ کے پاس آتا تو آپ دوسرا سولوشن معلوم کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب کیا آتا ہے is equal to c one one y plus c two y two اور وائی ون آپ کیلکولیٹ کر لیں ہم نے سپوز کیا one is equal to to x the power m and so on دوسرا سولوشن بھی آپ کے پاس آ جائے اسی طرح سے دوسری سبشن جو کی تھی ہم نے وہ کیا تھی وہ ہمارے پاس e to the power x is equal to z یا e to the power x equal to t ہم نے کیا کیا جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو ہم نے چینج کر دیا کس سے اندر ویریبل سے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس طریقے سے جو اکویشن نہیں بنی وہ اکویشن بنی جس کے اندر جو ہیں وہ آپ کے پاس اب کانسٹنٹ بن گئے تو جناب ہم نے ویریبل کافیشنس کو چینج کر سوری ہمارے پاس ویریبل کوفیشنٹ کو چینج کر دیا کانسٹنٹ کافیشنٹ کے ساتھ اور اس طریقے سے ہم نے اس کو سالو کیا لیکن یہاں پر ہم نہیں رکے ہم آگے چلتے رہے آگے ہم نے کیا کیا اس کو فردر ایکسپینڈ کیا فردر ایکسٹینڈ کیا ایک اور طریقے کا سولوشن ڈھونڈا جس کو ہم نے کہا سولوشن ان سیریز جب ہم نے سولوشن ان سیریز کی بات کی تو ہم نے پاور سیریز انٹروڈیوس کیا وہاں پہ ہم نے ڈیفائن کیا کیا چیز sigma to zero to infinity x to the power n وغیرہ پھر میں نے بتایا کہ یہ انفینٹ سیریز ہوتی ہے پھر انفینٹ سیریز کی ہم نے کچھ پراپرٹیز بتائیں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کس وقت کنورجنس ہوتے ہیں کس وقت ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں اور کنڈیشن آف کنورجنس بتائی آپ کو پھر ریڈیس آف کنورجنس بتایا پھر سینٹر آف کنورجنس بتایا پھر اس کے بعد ایک ریشو ٹیسٹ بتایا یاد ہے نا کہ ریشو ٹیسٹ سے ہم نے چیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی سیریز کس وقت کنورجنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی پھر میں نے ڈائیورجنٹ کی بھی میں نے مثالیں دی تھیں پھر میں نے بتایا کس طرح سے چیزیں کنورج کرتی ہیں اور جب کنورج کرتی ہیں تو آپ کو اینڈ پوائنٹ پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی چیز ڈائیورج کر رہی ہے تو آپ کو کیا پتا ہے کہ کہاں پہ جا کے ٹرمیننٹ ہوگی یہ ہم نے کچھ ڈیفینیشن پاور سیریز کی آپ کو بتائی تھی ٹھیک ہے نا جس وقت کے ہم کوشی آئلر اکویشن پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا am am I I right اس کو ذرا سا ہم آپ کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں ریفریش کرتے ہیں جی بات ہو رہی کوشی آئلر اکویشن کی ہم نے کہا کہ اس کا ہم نے سولوشن دیکھا solution in series solution in series دیکھنے سے پہلے ہم نے پاور سیریز پڑھی اس کے بعد ہم نے ان کا سولوشن معلوم کیا کوشی آئلر اکویشن کا اور اس کو کیسے کیا کمپیئر کیا اس کی ویلوز وغیرہ کیلکولیٹ کی ultimately we found this solution اور ہمارے پاس جو جواب آیا وہ اسی فارم میں آیا جو کہ نارمل آتا ہے یہ خیال رکھیے گا کہ جب بھی ہم ڈفرینشیل اکویشن پڑھتے ہیں اگر سیکنڈ آرڈر کے ڈفرینشیل اکویشن ہیں تو آپ کے پاس دو کانسٹنٹ یا دو پیرامیٹر ضرور آنے چاہیے سی ون اور سی ٹو اگر آپ تھرڈ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تین constant c one c two c three آنے چاہیے اگر اس سے کم آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پرابلم آ رہی ہے اس کو آپ سالو کریں اور اس کو ٹیکل کریں اس کو ریزالو کریں تاکہ آپ کے پاس تین پیرامیٹرس آئیں تو یہ آپ کے پاس جناب آئی سولوشن یا آپ کے پاس آیا سولوشن کس کا ڈفرینشیل اکویشن کا سیریز کے اندر سیریز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کیا کسی طرح کی بھی ڈفرینشیل اکویشن اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس ہوموجینئس ہے چاہے آپ کے پاس نان ہوموجینئس ہے چاہے آپ کے پاس ویریبل کافیشنس ہیں چاہے آپ کے پاس کانسٹنٹ کافیشنس ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارے پاس دو اور ڈیفینیشن آئی تھی جس کو ہم نے کہا تھا کہ ایک آرڈری پوائنٹ اور دوسری ہم نے کہا تھا ایک سنگولر پوائنٹ پھر یہاں پہ ہم نے ڈیفائن بھی کیا تھا کہ فنکشن کیا ہوتا ہے وہ ڈیفینیشن بھی ہم نے بتائی تھی تو جناب جب سولوشن ان سیریز ہم ڈھونڈ رہے تھے تو ہمارے پاس دو طرح کے ڈفرینٹ طرح کے سولوشن آئے ایک ہم نے کہا تھا کہ سولوشن اباؤٹ آرڈنری پوائنٹس اور دوسرا کہا تھا سولوشن اباؤٹ سنگولر پوائنٹس یہ دو لیکچرز الگ الگ ہم نے فوکس کیے تھے اس کے الگ آپ کو طریقہ کار بتائے تھے یاد ہیں جی بالکل یاد ہونے چاہیے اور وہ ہم نے وہاں پہ سولوشن لکھا تھا اور الٹیمیٹلی وہی آیا تھا y c c one one x plus two x two جب سولوشن ان سیریز کی بات ہو رہی تھی ہم نے آرڈنری پوائنٹس پہ دیکھا ہم نے سنگولر پوائنٹس پہ دیکھا تو وہاں پر ایک چیز آئی تھی جس کو ہم کیا کہتے تھے انڈیسیل انڈیسیل یاد ہے اکویشنس آئی تھی اس کے بعد ہم نے مختلف کیسز اسٹڈی کیے تھے جس میں انڈسٹریل اکویشنس کے روٹس آپ کے پاس ریئل آتے تھے ریئل اینڈ کوئنسیڈنٹ آتے تھے real and real and distinct real and coincident اسی طریقے سے آپ کے پاس کمپلیکس روٹ بھی آ سکتے تھے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو ایک صاحب کا نام آیا تھا فروبینیس آیا تھا نا اس کے ساتھ ساتھ دو اسپیشل اور نام آئے تھے جس کو ہم نے کہا تھا بیسل اور دوسرے کو ہم نے کہا تھا لیجنڈر جب ہم سولوشن ان سیریز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ فرابینیس صاحب کا نام ضرور آتا ہے جس طرح سے بلوچستان کا نام آتا ہے تو سجی ذہن میں آتی ہے جس طرح سے ہمارے پاس پشاور کا نام آتا ہے تو تکے آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا اسی طریقے سے جب بھی سولوشن ان سیریز کی بات ہوگی تو فرابینیس صاحب کو آپ نہیں بھول سکتے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور یہ جو سولوشن ان سیریز معلوم کرنے کے طریقہ کار ڈیولپ کیے ہیں یہاں سے آپ انڈسٹریل اکویشن کی بات کیجیے گا ان کے روٹس کی بات کیجیے گا اور اس کے بعد کو سولوشن لکھیے گا دو اسپیشل لیکچرز دو خاص طرح سے ہم نے لیکچرز ڈیوٹ کیے تھے دو اکویشن پہ ایک بیسس اکویشن پہ اور ایک لیجنڈرس پہ یہ دونوں کے دونوں بڑی اہم ڈفرینشیل اکویشن ہیں اور فزکس کے اندر خاص کر کے فلوڈ میکینکس میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں بیسل ڈیفرنشیل اکویشن میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں یاد ہے یا نہیں ہے x square d two y by d x square plus x d y by d x plus x square minus nu square y is equal to zero یہ ایک بیسل ڈیفرنشیل اکویشن ہے اس کو ہم نے سالو کیا سالو کرنے کے بعد جو سولوشن آیا اس کو ہم نے کہا کہ بیسل فنکشن ہے اس کو ہم نے جے این ایکس سے ریپرزینٹ کیا اور اس کے بعد جے ہاف اور جے مائنس ہاف کی ویلو کیلکولیٹ کی جب یہ ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے تو ایک اور صاحب بیچ میں آ گئے جس کو ہم گیما کہتے ہیں جی گیما ریڈیشن وغیرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا اسی طرح سے گیما ایک فنکشن ہے تو گیما فنکشن ہم نے ڈیفائن کیا تھا gamma of one plus alpha is equal to alpha times gamma of alpha ٹھیک ہے پھر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا gamma of half is equal to under root pi am I right یہ چیز تھی جی gamma half is equal to under root pi یہ ہم نے ویلوز کیلکولیٹ کی تھی اور ہم نے ان کی ویلوز معلوم کی تھی اب اس کے بعد ہم نے کیا ڈیفائن کیا تھا بیسل کے بعد ہم نے لیجنڈر پالینومیل ڈیفائن کیے تھے لیجنڈر پالینومیل کیا کہا تھا کہ Legendre polynomials are the solution of the Legendre differential equations Legendre differential equation کیا تھی one minus x square d two y by d x x x square minus two two d d y y by plus plus n one is equal zero یہ آپ کے پاس لیجنڈر اکویشن آئی تھی جی یاد ہے نا یہ چیزیں یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اب رکتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو اور آگے چلتے ہیں آگے کا سیگمنٹ ہمارے پاس کیا تھا ہم نے بتایا آپ کو کہ پہلے ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کی فرسٹ آرڈر کی پھر اس کے بعد ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی بات کی اس کے بعد higher order differential equation with variable coefficient کی بھی بات کر لی اب آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز ملی تھی ہم کو جی ہمارے پاس آگے کیا ملی تھی ہمارے پاس systems of linear equation linear equation of first order کس طریقے سے ہم لوگ گئے تھے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم نے پہلے سیریز سولوشن اسٹڈی کیا اس کے اندر ہم نے سولوشن آرڈنری پوائنٹ پہ دیکھا اس کے بعد سولوشن ہم نے سنگولر پوائنٹ پہ دیکھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا فرابینس میتھڈ بتایا اس کے بعد اکویشن بتائی اس کے بعد لیجنڈس کے بعد ہم پہنچے تھے کہاں پر ہم پہنچے تھے system of linear first order differential equation پہ ہم نے کہا کہ کوئی بھی آپ کے پاس سیٹ آف ڈیفرنشیل اکویشن دیا ہوا ہے اس کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں نارمل لینئر فارم کے اندر جب نارمل لینئر فارم کے اندر ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد ہم نے دیکھا تو ہمیں کچھ مطابقت لگی میٹریسس کے اندر جب میٹریسس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ہم نے اپنے لیکچرز کو اسٹاپ کیا اور دو لیکچر ڈیوٹ کیے میٹریسز کے اوپر یعنی کہ میٹریسز ہم نے پڑھی میٹریس کی پراپرٹیز پڑھی اس کا الجبرا پڑھا اور فردر دو تین چیزیں پڑھی اس میں ایک چیز تھی رو آپریشنس اور اس کے بعد اکویشن کو simple straightforward linear equation کو سالو کیا دیور ناٹ ڈیفرنشیل اکویشن ان کو سالو کرنے کے طریقہ کار دیکھے وہ انورس میٹ انورس آف میٹرک سے بھی کر سکتے ہیں اور وہ گوسین ایلیمنیشن سے بھی کر سکتے ہیں گوس جارڈن میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں وہ ہم نے سالو کرنے کے طریقہ کار پڑھے دو لیکچر ڈیوٹ کیے سیکنڈ لیکچر اسپیشلی ڈیوٹ کیا تھا آئگن ویلوز پہ اور آئگن ویکٹرس پہ جب یہ ہم نے ڈیفائن کر لیا تو ہم نے کیا کہا کہ یہ جو طریقہ کار ہیں کس کے ڈفرینشیل اکویشن کے اور میٹریس کے دونوں کو آپس میں کمبائن کریں یعنی ہمارے پاس آ گیا میٹریسز اینڈ اکویشن کون سی equation linear differential equation of first order ٹھیک ہے نا we have got matrices we have got differential equation دونوں کو کمبائن کر دیا دونوں کو مچ کر دیا دونوں کو استعمال کیا ہمارے پاس کیا آ گیا نا we have got system of linear equations and and we we have have got got the the knowledge knowledge of of eigen eigen values vectors اس کو ہم نے استعمال کیا سالو کرنے کے لیے ڈفرینشیل اکویشنس کو جی جناب یہاں تک ہم پہنچ گئے یہ ہم نے چار پانچ لیکچر جو پیچھے کیے ہیں اسی پہ ہم نے ڈیوٹ کیے تھے اور ہم نے انہیں کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی پہلے کیا کرتے تھے ہم سب سے پہلے ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن اس کو ٹرانسفارم کیا کس میں ٹرانسفارم کیا ٹو نارمل میٹرکس فارم اب آپ کے پاس نئی جو ڈفرینشیل اکویشن بنتی تھی وہ میٹرسز میں بنتی تھی آپ کے پاس x dash is equal to a x plus f t یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن بنتی تھی اگر آپ کے پاس ایف ٹی ہوتا ہے تو اس کو کہتے تھے ہم نان ہوموجینس اگر ایف ٹی آپ کے پاس زیرو ہو جاتا تو ہم کہتے تھے یہ ہمارے پاس ہوموجینئس ڈیفرنشیل اکویشن لاسٹلی یہ ہمارے پاس لینئر سسٹم تھے ہم نے اس کو کیسے سالو کیا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہوموجینئس فارم اور نان ہوموجینئس فارم ٹھیک ہے جی ہوموجینئس فارم میں کیا ہے آپ نے خالی کمپلیمنٹری فنکشن ہی معلوم کرنا ہے وہی آپ کے پاس جواب آ جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس نان ہوموجینئس فارم آ جائے تو آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن بھی معلوم کرنا ہے اور پرٹیکولر انٹیگرل بھی معلوم کرنا ہے یہ آپ کے پاس ان دونوں کا جو سم ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس that gives you the total solution complete solution ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہم معلوم کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں x dash is equal to a x plus f t f t کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائے اب آپ کے پاس رہ گیا x dash is equal to a x اس کو کیا کہتے ہیں ایسوسیڈ ڈیفرنشیل اکویشن اے کو لے لیں آپ determinant a minus lambda I is equal to zero وہاں سے آپ آئگن ویلوز معلوم کریں اگر آئگن ویلوز ریئل اور ڈسٹنکٹ ہے بہت اچھی بات ہے ایک طریقہ کار ہے اگر آپ کے پاس کمپلیکس ہے تو دوسرے طریقہ کار ہے اور ریئل اور آپ کے پاس کو یا ریئل اور ریپیٹڈ ہے اس کے لیے تیسرا طریقہ کار ہے اس سے آپ سالو کرتے ہیں کیا سالو کرتے ہیں آپ کے پاس لیمڈا کی ویلو آتی ہے آئگن ویلوز معلوم کرتے ہیں کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس معلوم کرتے ہیں وہاں سے سولوشن ویکٹرس معلوم کرتے ہیں اس کو سالو کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ہوموجینئس ہے اگر آپ کے پاس ہوموجینس نہیں ہے نان ہوموجینس ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک فنڈامنٹل میٹرکس بناتے ہیں فنڈامنٹل فنڈامنٹل میٹرکس بنانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرتے ہیں اور پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کا فارمولا یاد ہے کیا ہے phi t inverse phi t inverse into f t d t integral اس کو سالو کر لیں جواب آ جائے گا جواب کیا ہے ایک دفعہ پھر آپ کا ٹیسٹ کل تو پڑا تھا یار بھول گئے ہو y is equal to c phi t am I right am I یعنی کہ capital x y d capital x is equal to c phi t plus phi t big integral phi t inverse f t جواب آ گیا کورس ختم کلوزڈ جی جناب کیسا رہا کچھ ڈسکس کر لیں تھوڑا سا مزیدار باتیں کر لیں کافی ہیکٹک تھا میرے لیے تو کم سے کم جس میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سامنے میرے پاس کون بیٹھا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا ایکسپیرینس تھا لیکن میں نے بڑا اس کو انجوائے کیا جو میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس نے بہت انجوائے کیا جو لوگ مجھے ہیلپ کر رہے تھے انہوں نے بڑا انجوائے کیا اور ورچوئل یونیورسٹی والے بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے یعنی کہ جو اسٹوڈینٹس وہاں پڑھ رہے ہیں چاہے وہ بی سی ایس کر رہے ہیں بی ایس کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوں گے ایک دفعہ میں کلاس میں پڑھا رہا تھا بڑے جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ کلاس پڑھائی بڑا مزہ آیا میں نے بہت انجوائے کیا لیکن تھوڑی سی مجھے فیلنگ ہوئی کہ بچوں نے کچھ سمجھا ہے کچھ نہیں سمجھا ہے میں نے ایز یوزل پوچھا کیوں بھائی سمجھ میں آ گیا سب نے زور سے کہا جی سر اس کے بعد میرا دوسرا سوال تھا کیا سمجھ میں آیا جواب آیا کچھ نہیں تو یہ اس طریقے کی چیزیں شاید آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اگر کچھ نہیں جواب ہے تو دوبارہ سے شروع کر دیں اور دیکھیں شاید آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائے پھر سمجھ میں نہیں آئے تو ای میل سے پوچھ لیجیے گا ہم سے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں میتھمیٹیشین کے بارے میں یہ میتھمیٹیشین ہوتے ہیں نا بڑے سینسٹیو سے لوگ ہوتے ہیں بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں بڑی نارمل چیزوں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس ذرا سی کچھ چینجز آ جائیں تو یہ گھبراتے ہیں پریکٹیکل لائف میں لیکن جس پرابلمس میں یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بڑے کمپلیکس پرابلمس ہوتے ہیں یہ ڈفرینشیل اکویشن جو آپ نے دیکھی آپ نے پڑھی انشاءاللہ موقع ملے گا چار سال پانچ سال سات سال کے بعد آپ بھی سالو کر رہے ہوں گے پرابلمس میں جو بڑے کمپلیکس پرابلمس کو ہینڈل کرتے ہیں تو وہ اس قسم کی چیزیں کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن خود بڑے احساس ہوتے ہیں ان کے ارد گرد اگر کوئی چیز چینج ہو جائے تو وہ بڑے گھبراتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر میں گھر جاؤں اور میری کتابیں جو بکھری پڑی ہوتی ہیں نارملی اٹھا کے بیوی اتفاق سے کسی جگہ رکھ دے تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ دوبارہ سے ٹائم لگانا پڑتا ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں پہ کیا چیز تھی کیا چیز میں پڑھ رہا تھا کہاں پہ پہنچ گیا تو یہ جناب اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک میتھمیٹیشین تھا بےچارا کافی پریشان تھا شاید وہ اکویشن پڑھا چکا تھا وہ گیا جرمنی میں اس نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو جرمنی والوں نے اس کو پکڑ کے آپریشن کر دیا دماغ کا دیکھے دماغ کھولے تو جب دماغ اس کا کھولا تو سارے کے سارے جو سرجن تھے باہر واپس آ گئے کیوں واپس آ گئے ایک دم اخبار نویس بیٹھے دے گئے اتنا بڑا میتھمیٹیشن ہے اس کا آپریشن کر رہے ہیں کیا وجہ ہے تو بےچارا ایک جرمن جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا اس نے آ کے بتایا کہ ہم نے اس کو آپریٹ تو کیا تو ہم نے دیکھا اس کے دماغ کے دو حصے ہیں ٹھیک ہے اس کے دماغ کے دو حصے ہیں ایک رائٹ right سائڈ ہے ایک لیفٹ سائڈ ہے تو ہم نے لیفٹ سائڈ کو پہلے دیکھا تو لیفٹ سائڈ میں دیر واز نتھنگ رائٹ ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نا انگریزی آتی ہے آپ کو نا لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو دیر واز نتھنگ رائٹ اور رائٹ right سائڈ کو دیکھا کہ رائٹ right سائڈ دماغ ہے اس نے کہا نتنگ واز لیفٹ جی تو یہ حساب ہمارے ساتھ بھی ہے دماغ میں کچھ بچتا نہیں ہے لیکن دماغ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور میتھمیٹکس یہ جو چیز ہے یہ مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے جناب لیکچر تقریباً مکمل ہو گئے کورس کمپلیٹ ہو گیا سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے اہم چیز شکر ہے شکر اس مالک کا جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں جو میرے پاس نالج تھی میں آپ کے پاس پہنچا سکوں شکر اس مالک کا جس نے ہمیں اتنا اچھا ملک عطا کیا اور جس کی بدولت ہم لوگ یہاں پر ہیں ہماری اپنی پہچان ہے اور شکر اس مالک کا جس نے ہمیں موقع دیا کہ یہ چیز آپ تک پہنچ سکے آپ لوگ بھی شکر ادا کریں اپنا بھی اللہ تعالیٰ کا بھی اور حکومت کا بھی ان لوگوں کا بھی جو کہ آپ تک یہ کورس پہنچا رہے ہیں آپ تک علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے تعلیم حاصل کرنا اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں جو کچھ ہم بلی ہم کر سکتے ہیں آپ لوگوں پہ بھی لازم ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا شکر ادا کریں دیکھیں کسی چیز پہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کو قناعت کرنا اور شکر ادا کرنا تو یہ جو فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کتنا کام کر رہے ہیں لیکن اس کو اپریشیٹ کریں اس وقت ہم لوگ سیٹسفائی ہوں گے جس وقت آپ یہ نالج حاصل کر لیں گے اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے علم کو بڑھائیں خود حاصل کریں اس علم کی روشنی کو آگے پھیلائیں کیونکہ کہتے ہیں نا دیا سے ہی دیا جلتا ہے اور یہی علم کی خوبی ہے جتنا آگے پھیلائیں گے اتنا ہی بڑھے گا آپ کی اپنی نالج کم نہیں ہوگی اور یہ وہ علم ہے یہ وہ دولت ہے جس کو کوئی چور بھی چرا نہیں سکتا تو اس سے آپ مالا مال ہو گئے ہیں مجھے اجازت دیجیے میں نے بڑا انجوائے کیا اپنا خیال رکھیے گا ایگزامپلس کرتے رہیے گا ایکسرسائز کرتے رہیے گا بار بار دیکھتے رہیے گا موقع ملے تو کبھی ملاقات بھی کر لیجیے گا اجازت لیتا ہوں اس کے ساتھ کہ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان ہو اللہ حافظ السلام علیکم